مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ان کی مثال اس شخص کی مثال ہے جس نے آگ جلائی جب اس آگ نے اس کے ارد گرد روشنی پھیلا دی تو اللہ نے ان کا نور چھین لیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا وہ کچھ نہیں دیکھ پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور اس سے پہلے کی دیگر آسمانی کتابوں میں مثالوں کے ذریعے بہت سے حقائق واضح کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء اکرام اور حکمۂ عالم کے کلام میں مثالیں بہت ملتی ہیں اس لیے کہ مثالوں کے ذریعے بہت سے پوشیدہ معنی کھل کر سامنے آ جاتے ہیں بہت سے حقائق سے پردہ اٹھ جاتا ہے غائب حاضر بن کر سامنے آ جاتا ہے اور دشمن کی قلعی کھل جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلکل کہ یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں علم والے ہی سمجھتے ہیں الان کبوت آیت تینتالیس منافقین کی حقیقت اور ان کی صفات کو مزید اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے نفاق کی ایک اور مثال بیان کی اور بتایا کہ ان منافقین کی مثال اس آدمی کی ہے جو کسی جنگل میں شدید ظلمت و تاریکی میں پھنس گیا اسے روشنی کی شدید ضرورت تھی اس کے پاس کوئی ذریعہ نہ تھا کہ آگ روشن کرتا اور روشنی حاصل کرتا اس نے کسی دوسرے سے چنگاری لے کر آگ روشن کی جب اس کے ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا وہ جگہ دیکھی جہاں وہ کھڑا تھا وہاں کے خطرات اور پھر امن و امان کے اسباب دیکھے اس آگ سے فائدہ اٹھایا اس کی آنکھ ٹھنڈی ہوئی اور اسے خیال ہونے لگا کہ یہ آگ اور یہ روشنی تو اس کے اختیار میں ہے تو اچانک اللہ نے اس کی آگ بجھا دی اس کی روشنی چھین لی اس کی خوشی رخصت ہو گئی اور گھٹا ٹوپ تاریکی چھا گئی آگ کی سوزش رہ گئی اور روشنی رخصت ہو گئی اب وہ تھا اور کئی قسم کی تاریکیاں تھیں جو اسے گھیرے میں لیے ہوئی تھیں رات کی تاریکی بادل کی تاریکی بارش کی تاریکی اور روشنی جانے کے بعد کی تاریکی ذرا اندازہ کیجئے کہ ایسے آدمی کا کیا حال ہوگا یہی حال منافقین مدینہ کا بھی تھا انہوں نے مسلمانوں کے ایمان کی آگ سے اپنی آگ روشن کی ان کے پاس اپنے ایمان کی آگ نہ تھی کچھ دیر اس سے فائدہ اٹھایا ان کی جانیں محفوظ ہو گئیں ان کے اموال بچ گئے اور دنیا میں یک گنا سکون ملا تو اللہ نے ان کا نور چھین لیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا وہ کچھ نہیں دیکھ پا رہے ہیں وہ اسی حال میں تھے کہ موت نے انہیں دبوچ لیا جس جھوٹے نور سے انہیں فائدہ پہنچ رہا تھا وہ کھو گیا اور غم و حرما نصیبی اور عذاب نے انہیں آ گھیرا قبر کی تاریکی کفر کی تاریکی نفاق کی تاریکی مختلف الانواع گناہوں کی تاریکی اور ایازن باللہ اس کے بعد جہنم کی آگ کی تاریکی نے ہر طرف سے انہیں گھیرے میں لے لیا اس سے بڑھ کر کیا بد نصیبی ہو سکتی ہے